نفل قربانی ایک سے زائد جو قربانی کی جاتی ہے وہ نفل قربانی ہے اور نفل سے اللہ تعالیٰ کی قریبی محبت نصیب ہوتی ہے نفل قربانی کا عمل خود حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا آپ ہمیشہ دو مینڈھے سینگو والے ذبح فرماتے تھے حج کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو اونٹ قربان فرمائے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہمیشہ دو دمبے ذبح فرماتے ایک حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے کیا یہ اچھا ہو کہ مسلمانوں میں بھی اس کا ذوق پیدا ہو کوشش کریں کہ ایک بکرا یا ایک حصہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور قربان کریں ایک منحوس ٹچ فون کی قیمت میں یہ بابرکت کام ہو سکتا ہے